نمبر چالیس حاجی سے دعا کرا لو عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادیۃ الحاج فسلم علیہ وصاف ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فإنه مغفور اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مسافہ کرو اور اس سے کہہ کر اپنے لیے استغفار کراؤ اس سے پہلے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے کیونکہ وہ بخشا بخشایا لوٹ کر آیا ہے